حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے رمضان آپ پہنچے اور وہ سفر میں ہو اور مذکورہ بالا کے ہمانہ حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر دو